عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اسلام آباد کے مبلغ جناب حضرت مولانا محمد طیب صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اپنے مختصر خیالات کا اظہار فرمائیں مولانا محمد طیب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام کانفرنس ابھی اختتام پذیر ہونے والی ہے میں صرف ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ اب کانفرنس کے اختتام کے بعد ہم یہ عزم لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے دوست احباب اور حلقے میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور قادیانیت کی تردید کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے پر امن قانونی اور آئینی جد و جہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ عزم کرتے ہیں کہ نہیں اور میں یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ عالی مجلس تحفظ خط نبوت اول دن سے لے کر کے اس وقت تک مکمل پر امن جد و جہد پر یقین رکھتی ہے قانونی جد و جہد پر یقین رکھتی ہے آئینی جد و جہد پر یقین رکھتی ہے لیکن ایک طرف یہ ہمارا طریقہ ہے دوسری طرف قادیانیت ہمیشہ شکری کرتی ہے میں اس اجتماع کی وسادت سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے دارالحکومت پاکستان کے دارالحکومت کے اندر قادیانیوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہوں نے اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں ہم نے سات ستمبر اسلام آباد میں عظیم الشان کانفرنس لال مسجد میں مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پینڈ باغ بیگوال کے اندر ترتالیس کنال زمین پر قادیانیوں کا اتنا بڑا مرکز کیوں بن رہا ہے اور سہد پور کے اندر قادیانیوں کا مرکز کیوں بن رہا ہے بحری ٹاؤن کے اندر قادیانیوں کا مرکز کیوں بن رہا ہے نیو ایئرپورٹ کی طرف قادیانیوں کا مرکز کیوں بن رہا ہے دار حکومت کے چاروں اطراف میں یہ دہشت گردی کے انڈے کیوں بن رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے من تاریخ چلائی ہے اب بھی من طریقے سے حکومت کے حکومت سے درخواست کرتی ہے کہ ان کے ان اڈو پر تم تم کرو اگر وہاں سے تمہیں دہشت گردی کا سامان مہیا نہ ملے پھر جو سزا تم تم متعین کرو گے اس کے لیے ہم تیار ہیں کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں دوسری بات رات بھی اور آج بھی یہ ہوتا رہا یہاں سے کتاب ہوا کہ پورے پورے ملک کے اندر پورا من ہماری تاریخ چلی اور پھر احتجاجی مظاہرے ہوئے میرے دوستو راول پنڈی اسلام آباد کے اندر پورا من احتجاجی مظاہرہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے زہر اہتمام انجمن تاجران راول پنڈی کے زہر اہتمام جو لاکھوں کا مجمع تھا لیاقت باغ چوک سے لے کر کے فیض آباد تک فیض آباد سے لے کر کے راول ڈیم تک راول ڈیم سے لے کر کے سوڈین ہوٹل تک سوئین ہوٹل سے لے کر کے یہ اپنے یہ ڈی چوک تک یہ ٹھاٹے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر جو مجلس تحفظ کی پر آیا تھا لیکن کسی چینل نے اس پر احتجاج کو کوریج نہیں دی ہے واقعات پر شور مچایا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں ہماری اس پر تاریخ کو دے کر کے ان دہشت گردوں کو ان گنڈو کو ان دشمنوں کو لگام دی جائے کیا آپ اس اتفاق کرتے کہ نہیں کرتے اللہ ہم سب حامی ناظر